آیت نمبر بائیس کو ہم پڑھ رہے ہیں اکیس سے پہلے ہو چکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جس نے اس سے پہلی آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے رب کون ہے اور رب کیسے ہے اللہ بھی وہ جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے تو یہ ساتھ ساتھ اس کو ذہن نشین فرماتے جائیں لکم تمہارے لیے لاکا تیرے لیے لہوم ان کے لیے لہو اس کے لیے اللہوی اگر ہو تو ایک کے لیے آتا ہے اور اللہ نہ ہو تو جمع کے لیے ہے اللہوی وہ جس نے جعلا بنایا لقم تمہارے لیے الاوا زمین کو فراشن بچھونا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو انسان کی ضروریات کے مطابق بنایا اگر زمین زیادہ سخت ہوتی تو بھی انسان اس سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تھا اور اگر یہ زمین ساری کی ساری دلدل کی طرح سے نرم ہوتی تو ابھی انسان اس سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تھا تو انسان کی ضروریات کے لحاظ سے جو کیفیت اس کی جو حالت اس کی مناسب ہونی چاہیے تھی اللہ تعالی نے زمین کو اسی طرح بنایا وہ سما اور آسمان کو بلا ان عمارت تو عام ترجمہ ہم اس کا کر دیتے ہیں چھت اس لیے کہ عمارت مکمل ہوتی ہے چھت کے ساتھ اور ویسے مینا ان کے معنی چھت کے ہوتے وہ انگلا اور اس نے اتارا میرا سما آسمان سے ما ان پانی اب یہاں دیکھیے ما ان تو یہاں دو زبر ہیں تو نون کی آواز ہوگی تو جب ہماری نون جیسی آواز نکلے گی تو اگر دو زبر ہوں دو زیر ہوں دو پیش ہوں یا جزم والا نون ہو اور اس کے بعد چھ حرفوں میں سے کوئی حرف نہ ہو حمزہ ہا ہا خا آئین وائن ان چھ حرفوں میں کوئی حرف نہ ہو تو پھر آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے تو لہذا ما ام اس کے آگے کیونکہ فا ہے اور فا چھ حرفوں میں سے کسی حرف میں شامل نہیں ہے اس لیے آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کی جائے گی ما فا پس جا اس نے نکالا دیکھیے یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں اس سے پہلے ہے وہ انگ زیادہ اور اس نے اتارا اگر ہو ام زیادہ تو اس کے معنی ہوں گے اس نے اتارا اور اگر یہ ہو نازالا شروع میں حمزہ نہ ہو اور ان کے زبر آ جائے تو نازالا کے معنی ہوں گے وہ اترا نازالا وہ اترا اوپر سے نیچے آیا نازالا اترا اور اگر اس کو نازالا کو انجارا بنا دیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے اس نے اتارا اسی طرح خواجہ خیر رو جیم وہ نکلا اب اس کو خواجہ کو اخواجہ بنا دیا تو اس کے معنی ہے اس نے نکالا تو ہوا یا پس اس نے نکالے بھی اس کے ذریعے میرا کی پھل سمواد یہ جمع ہے اس کا واحد ہے سامراتن ایک پھل ہو تو اس کو سامراتن کہتے ہیں اور بہت سے ہوں تو اس کو سوارات کہتے ہیں یہ جمع ہے لیکن یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا جہاں بھی سمرواتی کہ اس نے اس کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے ہی کا مرجا کہ ہی سے مراد پانی ہے پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے ہی کا لفظ تو اس کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا تو یہاں اسمرات کی بجائے منسمراٹ کہا اس نے ایک اشارہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے پھل ہیں وہ سارے پھل نہیں ہیں جو اللہ نے دنیا میں اتارے ہوں بلکہ بہت سے پھل جنت کے ایسے ہوں گے جو دنیا میں عطا نہیں کیے گئے مکمل پھل یہ جنت میں ہوں گے تو دنیا میں جو پھل ہیں وہ اسمرات نہیں فرمایا میرے میرسامرواد کہ پھلوں میں سے کچھ پھل ہیں جو اللہ تعالی نے دنیا میں عطا فرمائے تو اسی سے آپ عطا فرما اندازہ فرما لیں کہ جنت کے پھل کتنے ہوں گے کہ دنیا میں ایک ایک پھل کی کتنی کتنی قسمیں دریافت ہو چکی ہیں کہ آم ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں دیگر پھل ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں تو فرمایا کہ جب یہاں دنیا میں اتنے کثیر پھل ہیں اور اتنی قسمیں ہیں تو یہ تو کچھ ہیں اور جو کل پھل ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے وہ کتنے ہوں گے تو اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا فضا کہ یہ جو پھل اللہ تعالی نے عطا فرمائے یہ کس مقصد کے لیے عطا فرمائے رس اللہ کم تمہارے لیے خوراک کے طور پر غذا کے طور پر رسک کے طور پر یعنی تمہارے کھانے کے لیے اللہ تبار تعالیٰ نے پھل کی نعمت عطا فرمائی اب اس میں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ایک نشانی تو پہلی آیت کے اندر آیت نمبر اکیس کے اندر وہ ہے انسان کی تخلیق انسان کا پیدا کرنا کہ انسان کا پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و کو کی ربوبیت کی اور اس کی قدرت کی اس کے علم کی اور اس کی قدرت کی ربوبیت علم قدرت یہ بڑی واضح نشانی تو انسان کی تخلیق پہلی نشانی انسان کی تخلیق دوسری نشانی فرمادی وہ ہے زمین کہ زمین کا پیدا کرنا زمین کا پیدا کرنا اس زمین میں پہاڑوں کا ہونا اس زمین میں دریاؤں کا نظام زمین مختلف مقامات کی اس کی مختلف خصوصیات پیداوار کے حساب سے آب و ہوا کے حساب سے مختلف اس کی کیفیات مختلف حالت میں پھر آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر آسمان میں سیارے ستارے سورج چاند یا پورا نظام اس کے بعد اللہ کا بار کو اتارا نے جو چوتھی نشانی بیان فرمائی وہ ہے آسمان سے بارش کا اترنا کہ یہ بارش کا نظام کہ یہ پانی ہے آبی بخارات کی شکل میں یہ پانی اوپر کو اٹھتا ہے سمندر کا پانی ہے کسافتوں سے آلودہ ہے یہ پانی وہاں سے دریا سے دیگر پانی کے جتنے بھی مقامات ہیں مراکز ہیں سورج کی گرمی سے یہ پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اب یہ کشید ہو کر اوپر جا رہا ہے کثافتیں آلودگیاں اس کے نیچے رہ رہی ہیں اور پانی صاف شفاف پاکیزہ ہو کر کی طرف اٹھ رہا ہے یہ بارش کا پانی ماں کے نزدیک انتہائی مفید اور فائدہ مند پانی یہاں تک فرمایا ماہرین نے کہ اگر بارش اتنے عرصے تک نہ ہو ہر علاقے کی ایک اپنی کیفیت ہے تعریف نہ ہو تو اتنے عرصے میں دریا کی سمندر کی مچھلیاں بھی انڈھی ہو جاتی تو بارش کے پانی کی اس قدر ضرورت ہے کہ یہ آبی بخارات کی شکل میں یہ پانی اوپر کو اٹھا یا اوپر کو اٹھا پاکیزہ اور صاف پانی ہوا پھر اللہ تعالی کا نظام ہے کہ بازوں کی شکل میں یہ پانی کہاں سے کہاں پہنچا اگر انسان اپنے پورے ذرائع استعمال کر لے تو وہاں پانی نہیں پہنچا سکتا جہاں اللہ پانی پہنچا دیتے پھر یہ کہ اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا پہاڑوں پر کہ وہاں برف کی شکل میں یہ پانی محفوظ ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہاں پانی کو سیال شکل میں نہیں رکھا ٹھوس شکل میں رکھا اگر یہ پانی سیال شکل میں ہو پانی ہی کی شکل میں ہو تو اس میں گندگیاں آلودگیاں داخل ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھوس شکل میں رکھا کہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی پھر اللہ کی قدرت کا قدرت کی ایک نشانی یہ کہ یہ پانی یہ برف جو ہے پگھلتی ہے دھوپ کی گرمی سے جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے سورج کی گرمی منتقل ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ پگھلنا بار پگھلتی ہے پانی میں منتقل ہوتی یہ اللہ کا وار و تعالیٰ کا نظام ہے کہ دھوپ پڑ رہی ہے اوپر کبھی آپ نے پہاڑوں پہ جا کے دیکھا ہو اور فرمایا ہو کہ دھوپ پڑتی ہے اوپر اور پانی پگھل کے آ رہا ہے نیچے سے کہ اگر اوپر سے پانی پگھلتا تو پھر آلودگیاں گندگیاں اس میں داخل ہو سکتی تھیں پانی نیچے سے پگھل رہا ہے برف نیچے سے پگل رہی ہے اور نیچے سے پگھلتی ہوئی برف پانی کی شکل اختیار کر رہی ہے اب یہاں سے پانی چلا ہے جب پانی یہاں سے چلا ہے تو پھر راستے میں چشموں کا پانی اس میں شامل ہوتا چلا گیا اور یہی پانی جو مقدار کے لحاظ سے بھی کم ہے اور چوڑائی کے لحاظ سے بھی کم ہے اب اس پانی کی رفتار بہت تیز ہے یہی تیز پانی ایسے ایسے آگے کو بڑھ رہا ہے اس کی مقدار بڑھتی چلی جا رہی ہے کتنے چشمے اور جھیل کے پانی اس میں شامل ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد آگے چل کے یہی پانی دریا کی شکل اختیار کرتا ہے دریا کی شکل اختیار کرنے کے بعد پھر یہ پانی وہاں وہاں پہنچتا ہے جہاں لوگوں کو اس پانی کی ضرورت ہے تو یہ دریائی نظام قدرتی طور پر قائم ہو گیا اور اس کے بعد جو پھر جو اضافی پانی ہے وہ دوبارہ سمندر میں داخل ہو ہے پھر سمندر سے یہ پانی کشید ہو کر بخارات کی شکل میں اوپر کو اٹھے گا پھر اس طریقے سے یہ نظام چلے گا تو اللہ کا وار کو تعالیٰ اس پانی کو محفوظ بناتے ہیں اور پھر یہی پانی جو بارش کی شکل میں ہے جہاں کہیں کہیں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ پانی وہ ہے جس کو زمین جذب کر لیتی ہے جس پانی کو زمین جذب کرتی ہے یہ پانی زمین کی رگوں میں دوڑتا ہے یہی زمین کی رگوں میں دوڑنے والا پانی اسی پانی کو میں اور آپ ہینڈ پمپ کے ذریعے سے موٹر پمپ کے ذریعے سے زمین سے نکالتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے فرمایا کہ ہر کام اللہ کا اس پر اگر غور اس میں کریں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و قدرت کی صفت معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت معلوم ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت معلوم ہوتی ہے کوئی کام رحمت سے خالی نہیں کوئی کام خلاف حکمت نہیں کوئی کام ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم اور صفت قدرت کا اظہار موجود نہ ہو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور پھر یہ نشانی تو ایک نشانی انسان کی تخلیق دوسری نشانی زمین اور زمین کی اشیاء کہ زمین کے اندر معدنیات کا ہونا زمین کے اوپر کی سطح اور پھر دریا اور دیگ پہاڑوں کا ہونا یہ ساری نشانیاں اس کے اندر شامل ہیں تیسری نشانی آسمان کی اور سیارے ستارے اور سورج کا نظام چوتھی نشانی بارش کی اور پانچویں نشانی بیان فرما دی پھلوں کی کہ پانی ایک ہے لیکن پھلوں کے ذائقے مختلف پھلوں کے پھلوں کی صفات مختلف اس کی خصوصیات مختلف اس کے فوائد مختلف کہ دیکھیے کہ درخت میں سوائے پانی کے کیا ہے کیا آپ نے آم کی گٹھلی زمین میں بو دی اس کو آپ نے کیا دیا ہے پانی ہی دیا ہے جس سے درخت بنا ہے ہر درخت پانی ہی ہے اس کی حقیقت پانی ایک نشانی قدرت کی اس میں یہ دیکھیں کہ یہ درخت یہ لکڑی اس کی حقیقت کیا ہے پانی ہے پانی آگ کو بجاتی ہے لیکن یہی درخت یہی لکڑی جو پانی ہی سے بنی ہے یہ بذات خود ایندھن بنتی ہے آگ کا ذریعہ ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہی درخت جو بہت طویل عرصے تک جب دب جاتے ہیں پہاڑوں کے اندر تو یہ گیس میں تبدیل ہوتے ہیں یہی پیٹرولیم میں تبدیل ہوتے ہیں یہ پٹرول پانی کی شکل میں ہے لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ آگ ہے سراپا آگ اور پانی دو مختلف چیزیں ہیں ضد ہیں ایک دوسرے کی تو ایک ضد سے دوسری ضد پیدا فرما دی اللہ تبارک بتا تعالی نے اپنی قدرت سے پھر دیکھیں یہ پھل ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ پھل جتنے بھی ہیں ان میں پانی ایک ایک پانی سے مختلف پھل پیدا ہوئے ان کی شکل و صورت مختلف ان کی کیفیات مختلف ان کی صفات مختلف یہاں تک کہ ایک ہی درخت کا جو ایک پھل ہے اس پھل کے جو اجزاء ہیں اس کی گٹھلی کی خصوصیات مختلف اس کے گودے کی خصوصیات مختلف اس کے چھلکے کی خصوصیات مختلف مزاجوں میں اختلاف ہے بعض اجزاء گرم صفت کے ہیں بعض بعض اجزاء جو ہیں وہ سر صفات کی ہیں تو یہ یہ سارا تعداد ہونا کہ اس پہ جتنا غور کرتے ہوئے چلے جاؤ اللہ کی قدرت واضح ہوتی ہوئی چلی جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے پھل کی نعمت تمہیں کھانے کے لیے عطا فرمائی خدا جب علم اسی کا ہے قدرت اسی کی ہے ربوبیت اسی کی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے لیکن اس کی عبادت کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے بلا تجا آلو بس تو مت بناؤ لا آلو تو مت بناؤ اگر یہ ہو لا آلو نہ نون آگے آ جائے تو لا آلو نہ تم نہیں بناتے تو یہ معنی کا فرق ذہن میں رکھیں گے کہ لا تجعلون تم نہیں بناتے نون ختم ہو گیا لا تجعلو تو یہ فیل نہیں ہو گیا تم مت بناؤ فلا تجعلو پس تم مت بناؤ اللہ اللہ کے لیے اندازن اندازن برابری رکھنے والے انداز جو ہے یہ جمع ہے اس کا واحد ہے ندن ند ایک ہے ند ایک ہے زد کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ند کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضد کوئی نہیں کہ اللہ کو واضح لا شریک مانا ہے تو اللہ کا ند کوئی نہیں اللہ کی ضد کوئی نہیں ند کس کو کہتے ہیں ضد کس کو کہتے ہیں ضد کہتے ہیں الٹ صفت رکھنے والی چیز کو روشنی ہے اس کی ضد اندھیرا ہے نیکی ہے اس کی زد برائی ہے گنا ہے تو یہ ہے زد میٹھا ہے اس کی زد کڑوا ہے آسمان ہے اس کی زد زمین ہے یعنی بلندی ہے اس کی زد پستی ہے ایک ہے نڈ ند کہتے ہیں ایک جیسی صفات رکھنے والا زد الٹ صفت رکھنے والا اور ند ایک جیسی صفات رکھنے والا میں اور آپ ایک دوسرے کے نید ہیں کہ میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں میں بھی چلتا ہوں آپ بھی چلتے ہیں ہم ایک دوسرے کے نید ہیں امبیائی کرام علیہ مسلاط والسلام ایک دوسرے کے نید ہیں اس لیے کہ وہ معصوم ہیں جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ایک نبی علیہ السلام بھی معصوم ہیں دوسرے بھی معصوم ہیں ایک نبی علیہ السلام اسلام پر وہی آتی ہے دوسرے نبی اسلام پر بھی وہی آتی ایک نبی علیہ السلاط اسلام لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں عبادت کی دعوت دیتے ہیں دوسرے نبی علیہ السلام بھی توحید اور عبادت کی دعوت دیتے ہیں تو یاد ایک دوسرے کی ایک دوسرے کے ندھیں شیطان اور انبیاء کرام علیہ مساط اسلام یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں کہ شیطان برائی کا مرکز ہے انبیاء کرام علیہ مساط والسلام لیکی کی دعوت دینے والے ہیں تو اللہ تبارک و کو تعالیٰ ند سے پاک ہے کہ اللہ کی صفات جیسا اللہ کی صفات جیسی صفات رکھنے والا کوئی نہیں اور اللہ تبارک و کو تعالیٰ ضد سے پاک ہے کہ اللہ کا الٹ کوئی نہیں اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضرت اللہ کا الٹ تو ہے کہ حزب اللہ حزب الشیطان کہ یہ اللہ کی جماعت ہے یہ شیطان کی جماعت ہے تو شیطان اللہ کی ضد ہے شیطان اللہ کی ضد نہیں شیطان انبیاء کرام علیہ السلام کی ضد ہے شیطان اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے تو مخلوق مخلوق کی ضد ہوگی خالق خالق کی ضد ہوگا تو خالق کوئی ہے نہیں جب خالق کوئی ہے نہیں نہ اس لیے اس کی ضد ہے نہ اس کا کوئی ند ہے تو ہوا کہ تم اللہ کے لیے برابری رکھنے والے مت بناؤ ان تم تعلوم وا وا کے تین معنی ہم پڑھ چکے وا کے ایک معنی ہے اور اور واؤ کے ایک معنی ہے قسم کے اور واؤ کے ایک معنی ہے حالانکہ تو اس جگہ واؤ حالانکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے ان تم تالمون اور حالانکہ تم جانتے ہو تالمون تم جانتے ہو وا اور نون کو ہٹا دیں تالو تو جانتا ہے اور اگر اس کو یہ بنا دیں شروع کے تے کو تو یا لمونہ وہ جانتے ہیں اور نون ہٹا دیں تو یا لمو وہ جانتا ہے یا لمو وہ ایک جانتا ہے یا لمونا وہ سب جانتے ہیں تعلمون تو ایک جانتا ہے تعلمون تم سب جانتے ہو وہ تم حالانکہ تم جانتے ہو کیا جانتے ہو کہ جانتے ہو کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں یہ جو اوپر قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں جب ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو معبودیت میں کوئی اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے تو یہ نتیجہ بیان فرما دیا کہ اللہ گوار کو تعالیٰ کا ند کوئی نہ بناؤ اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اس لیے کہ جب اللہ گوار کو تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں میں ان کاموں میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تو وہ معبودیت میں اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے سولہ جون دو ہزار نو بروز منگل سفا نمبر اکیس بیس اور ایک اکیس دوسرا سبق ہے پرانی آیات کا جز نمبر تین پارہ نمبر پچیس رکو نمبر چھ صورت الشورا آیت نمبر انچاس پچاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ کی ہے ملک کو حکمرانی بادشاہت السماوات جمع ہے اس کا واحد ہے سما سما آسمان کو کہتے ہیں سماوات اس کی جمع ہے ملک سماوات ملک السماوات والارضی آسمانوں اور زمین کی حکمرانی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ملک السماوات والارض للہ عبارت یوں تھی کہ ملک السماوات والارض للہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے لیکن اللہ کو پہلے لائے ہیں تو یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے جہاں ترتیب میں تبدیلی آتی ہے وہاں حسر پیدا ہوتا ہے ہے سواد رے کے معنی ہے کہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ صرف یہی صورت ہے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تو اللہ ملک السماوات والارض اور تو اللہ کو پہلے لائے تو اس میں اس بات کا اشارہ ہو گیا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں یخلوق کو وہ پیدا کرتا ہے اگر یہاں یہ کی بجائے تے لگا دیں تاخلوق کو تو پیدا کرتا ہے اگر یہاں حمزہ لگا دیں آخلوق کو میں پیدا کرتا ہوں اور اگر یہاں نون لگا دیں ناخلو کو ہم پیدا کرتے ہیں تو یاخلو کو وہ پیدا کرتا ہے اگر تے لگ جائے تاخلو کو تو پیدا کرتا ہے حمزہ لگ جائے آخلو کو میں پیدا کرتا ہوں اور نون لگ جائے ناخلو کو ہم پیدا کرتے ہیں تو نون لگے گا تو معنی ہم کے ہوں گے حمزہ لگے گا تو مانی میں کے ہوں گے تو لگے گا تو مانی تو کے ہوں گے یہ لگے گا تو مانی وہ کے ہوں گے یا کو وہ پیدا کرتا ہے ما جو یشا وہ چاہتا ہے یشا وہ چاہتا ہے تو یہاں ماں فرمایا ہے من کی جگہ پہ من ذات اور شخصیت کو کہتے ہیں انسان کے لیے من کا استعمال ہوتا ہے اور لفظ ماں جو استعمال فرمایا اس میں شخصیت بھی آ گئی اور کیفیت بھی آ گئی کہ جس کو جس طریقے سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو پیدا کرتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس حالت میں یعنی مراد ہے کہ جس حالت میں چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے تو یشا کہ وہ چاہتا ہے تو اگر اسی کو اسی طرح کے لگا دیں یہ کی وجہ تو تشا تو چاہتا ہے اگر عریف لگا دیں اشا میں چاہتا ہوں اگر نون لگا دیں نشا ہم چاہتے ہیں تو یشا وہ چاہتا ہے تو وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے تو اس میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہی پیدا ہوگا اس سے خاندانی بندی بھی معلوم ہو گئی اس کی حقیقت کیا ہے کہ ظاہر ہے جب اللہ پیدا فرمانا چاہیں تو سور بندی والے کیا پوری دنیا مل جائے تو اس کو روک نہیں سکتے جب جانے والے کو سارے مل جائے تو نہیں روک سکتے تو آنے والے کو کون روک سکتا ہے ایک بات یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جس کیفیت میں پیدا کرنا چاہے جس کو چاہے جس خاندان میں پیدا کرنا چاہے کہ انسان کا نہ کوئی اختیار ہے نہ کوئی مشورہ ہے نہ کوئی عمل داخل ہے اس یہاں وہ عطا کرتا ہے تو اسی طرح ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تے علیف اور نون کے ساتھ تو یہاں وہ عطا کرتا ہے لیشا جس کے لیے وہ چاہتا ہے یعنی جس کو وہ چاہتا ہے کیا عطا فرماتا ہے اناسن بیٹیاں اناس جمع ہے اس کا واحد ہے انسا انسا عورت کو معنس کو کہتے ہیں تو ان سا ایک ہے اس کی جمع ہے اناسن وہ عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اناسن بیٹیاں اور یہاں وہ عطا فرماتا ہے لمئی شا جس کو وہ چاہتا ہے ازوا ذکور جمع ہے اس کا واحد ہے زاکارن زاکارن جو ہے یہ مرد کو لڑکے کو مذکر کو کہتے ہیں ذاکر مرد کو مذکر وہ کہتے ہیں اگر اس کو ذکر پڑھیں گے تو ذکر جو ہے وہ ذکر کو کہتے ہیں تو زبر زیر کے فرق سے معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اب یہ یہاں ایک خاص بات نہیں بلکہ دو خاص باتیں قابل اور ہیں ایک خاص بات تو یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹی اور بیٹا دونوں کے بارے میں یہابو کا لفظ استعمال فرمایا تو وہ با کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کا حق نہ ہو بغیر کسی حق کے نعمت خاص عطا کی جائے تو ہاں وہاں وہابا یہابو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک صفاتی نام وہاب ہے اس کے معنی ہے بغیر حق کے خوب عطا کرنے والا نوازنے والا انعامات انعام تو کسی کارگزاری کو ہوا کرتا ہے لیکن بغیر کارگزاری کے بھی نعمتوں سے سرفراز فرما دینے والا تو یہاں اللہ تعالی نے اولاد کو بھی ایسی نعمت کہا کہ کسی کا حق نہیں ہے یہ اللہ کا وارک و تعالی کی رحمت ہے کہ وہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس سے اولاد کا نعمت ہونا معلوم ہوا دوسری بات جو قابل اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کا ذکر پہلے فرمایا ہے بیٹوں کا ذکر بعد میں فرمایا ہے اس لیے فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش پہ تین رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بیٹے کی پیدائش پہ ایک رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور اگر بیٹی کا ہونا ایک بنیادی بات ذہن نشین فرما لیں اگر بیٹی کا ہونا عیب کی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹیاں نہ فرماتے کہ اللہ نے نبی علیہ السلاط والسلام کو ہر ایپ سے پاک پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لو تعالیٰ نبی جی نالیہ سات والسلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا ان کی صرف بیٹیاں تھیں اور اللہ تعالی کے پیارے نبی اور پیارے رسول ہیں تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام قاسم رضی اللہ عنہ ہے یہ بیٹا ابھی چھوٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد اللہ تبارک تعالی نے بیٹی عطا فرما دی زینب رضی اللہ عنہا اس بیٹی کے بعد پھر اللہ تعالی نے دوسری بیٹی عطا فرما دی رقیہ رضی اللہ عنہا دوسری بیٹی کے بعد پھر اللہ تعالی نے تیسری بیٹی عطا فرما دی ام کلثوم رضی اللہ عنہا تیسری بیٹی کے بعد پھر اللہ تعالی نے چوتھی بیٹی عطا فرما دی فاطمہ رضی اللہ عنہا اب کیا نبی علیہ السلاط والسلام نے بیٹے کی وفات پہ صبر نہیں فرمایا ہوگا صبر فرمایا ہے اللہ رحمت عطا فرما رہے ہیں انعام عطا فرما رہے ہیں بیٹا لینے کے بعد انعامات کیا عطا فرما رہے ہیں مسلسل بیٹیاں دے رہے ہیں تو یہ اللہ و تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہم پریشان کیوں ہیں ہم پریشان یوں ہیں کہ جو اللہ کا کام ہے اس کو ہم نے اپنا کام بنا لیا اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بیٹیوں کے معاملات ہیں ایک ہے ذمہ داری یہ ذمہ داری تو و ثواب کے لیے ہے کہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ جو ثواب کے لیے ہیں وگرنا اصل ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہیں ہم تو صرف امین ہیں کہ امین ہے کہ ہمارے پاس امانت ہے اور ہم نے امانت سے معاملہ امانت والا کرنا ہے تو اپنی ذمہ داریاں جو شریعت نے ہم پہ لاگو کی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے لیکن جب ہم معاملات اللہ کے حکم سے ہٹا کر اپنی مرضی کے کرتے ہیں تو پھر اس وقت ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں تو میں ایک اللہ تبارک و رہا جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں فرماتے ہیں یہ دو صورتیں ہو گئیں صورت تیسری صورت او یا ملا کر دیتا ہے تو یو جو وہ ملا کر دیتا ہے جو تو ملا کر دیتا ہے ازر جو میں ملا کر دیتا ہوں نظر جو ہم ملا کر دیتے ہیں یہ بیجو وہ ملا کر دیتا ہے ہم ان کو اگر ہوتا یوزر جو ہو وہ ملا کر دیتا ہے اسے یوزر جو کا وہ ملا کر دیتا ہے تجھے یہ ضرور جو کم وہ ملا کر دیتا ہے تمہیں یور بھی جو ہوں وہ ملا کر دیتا ہے ان کو زکران بیٹے و اناسن اور بیٹیاں تو ایک جمع ان کی ذکور اور دوسری جمع زکران دو جمع آ گئی زکران یہ بھی جمع ہے اور اس کا واحد بھی زاکارن ہے کہ یہ وہ ملا کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں کہ بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں دونوں نعمتیں اس نے عطا فرما دیں تین سورتیں ہیں چوتھی صورت وہ آلو اور وہ کر دیتا ہے یشا جس کو وہ چاہتا ہے عقیمن بانچ تو اب یہ چار سورتیں ہو گئیں کہ کوئی اولاد نہیں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں کہ یہ چار صورتیں ہیں اور اللہ تعالی نے چاروں صورتیں یہاں بیان فرما دی کہ لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں لڑکے لڑکیاں دونوں نہ ہوں لڑکے ہوں لڑکیاں نہ ہوں لڑکیاں ہوں لڑکے نہ ہوں تو چار صورتیں فرمایا جو ممکن چار صورتیں ہیں یہ سب چار صورتیں اللہ کے اختیار میں ہیں اب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں تو جس کو اللہ نے بانچ بنایا کوئی اولاد نہیں دی یا لڑکے لڑکیاں دونوں نعمتیں فرما باتیں جیسے لڑکے دے دی ایسے لڑکیاں دے دیں ایسا کیوں ہے ان ہو یقیناً ہو اور ان کا یقیناً تو ان ہو یقیناً ہو آئین نہایت جاننے والا ہے کہ جانتے ہیں کہ کس کے لیے کیا مناسب ہے کہ اس بات کو وہ جانتا ہے اب یہ کہ وہ دینے پہ قدرت نہیں رکھتا عظیم نہایت قدرت والا ہے اس کے خزانے میں اس کے اختیار میں کمی نہیں لیکن وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے تو جو چیز ان کے لیے مناسب ہے اس کی حکمت کے لحاظ سے وہ ان کو عطا فرماتا ہے تو اس لیے یہاں دو صفتیں بیان دی ہیں عالم اور قدیر کہ یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ معبود ہونے کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے کہ علم اور قدرت کامل علم ہو کامل قدرت ہو کہ علم بھی پورا ہو قدرت بھی پوری ہو اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اور قادر کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے کہ عالم کہتے ہیں جاننے والا ہو سکتا ہے کہ جو جاننے والا ہو کبھی کبھی کوئی چیز اتر جائے قادر قدر رکھنے والا ہو سکتا ہے کبھی کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر ہو جائے لیکن یہاں فعیل کے وزن کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں تو فعیل کے وزن کے الفاظ جہاں استعمال ہوں وہاں معنی ہوتے ہیں کہ اس میں جو صفت بیان کی گئی ہے یہ صفت کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی تو عالم ایسا علم والا ایسا جاننے والا کہ جس کا علم اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا قدیر ایسا قدرت رکھنے والا کہ کبھی اس سے قدرت اور اس کے اختیار کی کیفیت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی تو لہذا جب اللہ سے قدرت کبھی جدا نہیں ہوتی اور اس کا علم کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا تو اس لیے وہ جس نعمت سے بھی سرفراز دے اسی میں انسان کی بہتری ہے جیسا کہ حصرت و کے اندر حضرت موسا علیہ نبی علیہ اور حضرت خبی علیہ السلام کے واقعہ میں یہ بات آتی ہے کہ جب موسا علیہ السلام اور خبی علیہ السلام دونوں چلے ہیں تو حضرت خزیر علیہ والسلام نے تین کام فرمائے ایک کام تو کشتی میں سے تختہ نکال دیا ایک کام یہ کہ ایک لڑکا جو انتہائی حسین جمیل معصوم بھولا بھالا بہت پیاری شکل کا تھا اپنی ہم جوڑیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کا گلا دبا کے اس کو قتل کر دیا اور تیسرا کام یہ کہ انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تو اس میں جو بچے کو قتل کیا ہے موسا علیہ السلام اس پہ بے چین ہو گئے کہ اگر بچہ کسی کو قتل کر دے تو اس کو سزا تو دی جائے گی لیکن کساس نہیں ہے کہ بچے کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے ایسا نہیں ہوتا تو اگر موسیٰ نبی جینا صاحب السلام صاحب شریعت نبی تھے لہذا شریعت کے لحاظ سے تو یہ بات ان کے قابل گیش تھی کہ ایک معصوم جان کو قتل کیا جائے بغیر کسی وجہ کے کہ نابالغ کو تو بالغ کے قتل کرنے پہ بھی قتل نہیں کیا جاتا خدا یہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پہ بے قراری کا اظہار فرمایا کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس کو قتل کر دیا گیا تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمانا چاہتا تھا اور یہ کہ اس کے والدین ایمان والے تھے اور یہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد یہ ایمان والا نہ ہوتا جب ایمان والا نہ ہوتا والدین کو اس سے محبت تھی اور اس کی محبت کی وجہ سے والدین بھی ایمان سے محروم ہو جاتے اور ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی تو اللہ تعالی نے یہ لڑکا لے لیا مفسرین نے لکھا کہ لڑکا لے لیا اس کے بدلے میں اللہ نے لڑکی دی اور اس لڑکی کا نکاح ایک نبی علیہ السلاط اسلام سے ہوا اور اس کی نسل سے ستر انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اب یہ اللہ کا بار بطالہ کا نظام ہے بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ لڑکا لے کے اللہ نے لڑکی عطا فرما دی لیکن اللہ کا بار و تعالیٰ نے ان کی آخرت بچا لی اور ان کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرما دیا ممایا کہ اللہ نہایت جاننے والے نہایت قدرت والے ہیں اللہ کے علم میں یہ بات ہے پھر ایک بات اور بھی قابل اور ہے قابل اور بات یہ ہے کہ اللہ کا بار و تعالیٰ سے لڑکا مانگا ہے اول تو بات یہ ہے کہ بس ہم کہتے ہیں جب کسی چیز کی طلب ہو جائے بس چیز ملنی چاہیے چاہے نتیجہ کچھ نکلے ایسی الٹی سیدھی منتیں مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک خاتون نے جو منت مانی ہمارے بچپن کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ بیٹا دے دے تو پہلی گندگی اس کی کھاؤں گی اب محبت کے عجیب عجیب انداز ہیں اظہار کے تو اس قسم کی الٹی سیدھی منتیں یا اللہ تعالبارک کو تارے نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ صحیح سالم بیٹا دے دے جب وہ دے دیتا ہے پھر مزاروں پہ پھر دیگر مقامات پر شکرانے ادا کرنے کے لیے پھر تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے کبھی چھنے ہو رہے ہیں کبھی یہ اور شرکیہ کام ہو رہے ہیں رسوم و رواج ہو اب یہ ساری باتیں <coughs> جہاں شرکیہ کام قابل گرفت ہیں وہاں غیر شریعی تقریبات بھی قابل ہیں یہ ہم نے جو غیر شریعی تقریبات کو اختیار کر رکھا ہے کہ یہ سال گرے ہے یہ فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں فلاں یا کہ رہا بچہ پیدا ہونے والا ہے پہلے میکے والے آئیں اور آ کے آپ اس کی گود میں پھل ڈالیں اس کے گود میں میوہ ڈالیں یہ ساری رسمیں جو ہندوؤں سے اور ایرانیوں سے ہم نے لے رکھی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کہ ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان پیدا فرما دیے اولاد کے چاہتے ہیں کہ اولاد ہو اور پھر ایک مقابلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد اولاد فوری طور پر تو ہو جائے اس کی خواہش ہے لیکن بس پہلا بچہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر نہ ہو پھر اس کوشش میں لگ گئے اب یہ ساری صورتیں اللہ کے و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی صورتیں جہاں جہاں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ ناراض ہوگا اور یہ ساری باتیں قابل گرفت ہوں گی تو شرکیہ رسوم بھی قابل گرفت ہیں اور جو معاشرے کی رسمیں ہیں جو ہم نے اختیار کر رکھی ہیں جن میں شرک تو نہیں ہے لیکن اور قباہتیں اس میں بہت سی ہیں کہ ایرانیوں اور ہندوؤں کی رسوم و رواج ہیں جن کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے تو یہ بھی قابل گرفت یہ رسوم و رواج بھی قابل گرفت ہیں تو ان سے اجتناب بھی ضروری ہے <coughs> کہ اللہ تبارک و کو کی حکمت کے خلاف نہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرما دیا تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرما دی اب لڑکی آ گئی اب اس کے اوپر میں ایک بات تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمائی کافروں کی کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایسے غمگین کے واسطین سے بڑا مظلوم بیچارہ کوئی نہیں حالانکہ اللہ تبارک بتا رہے نے ایک نعمت ہے عطا فرمائی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آزمائشیں پیدا ہوتی ہیں جب شکر کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے اب یہ ہے کہ بچی پیدا ہو گئی اب اس کے بعد ناشکری کی یا اللہ کا نظام حکمت ہے شکر بھی کیا دوسری پیدا ہو گئی تیسری پیدا ہو گئی تو کیا ان کو لڑکا بنا سکتا نہیں بنا سکتا جب لڑکا ان کو نہیں بنا سکتا تو پھر اپنے آپ کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے تو سوائے پریشانی کے کیا حاصل ہوگا پھر یہ کہ لڑکی بہتر ہے یا لڑکا بہتر ہے یہ تو اللہ کے علم ہے تو میں یاد کر رہا تھا کہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو ہاں حضرت ذکریہ اعلیٰ نے بی جین علیہ صاحب جی اسلام نے بھی خواہش کی کہ لڑکا پیدا ہو لیکن کس مقصد کے لیے کہ اللہ کے یہ دین میں میرا معامل بنے ابراہیم علیہ نبی جین علیہ صاحب اسلام نے بھی دعا فرمائی کہ اللہ لڑکا تھا فرما کس لیے کہ دین میں دعوت و تبلیغ میں یہ میرا معاون بنے پیش گئی جی۔ اور ہم چاہتے کیا ہیں کہ بس یہ جی لڑکا پیدا ہو جیسا بھی ہو اس کی وجہ سے پریشانیاں ہو جائیں لیکن جی اللہ لڑکا دے دے نہیں تو حضرت ذکری علیہ السلاط اسلام کی دعا میں اللہ تعالی نے تعلیم دی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی ہے طیبہ کہ اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما پاکیزہ اولاد کہ دعا میں پاکیزہ اولاد عطا فرما کہ پاکیزہ اولاد کون سی اولاد ہوگی پاکیزہ اولاد وہ ہوگی جو گمراہی سے بچے گی اور والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ نہیں بنے گی تو اس لیے دعا صرف اولاد کی نہیں بلکہ پاکیزہ اولاد کی کرنی چاہیے اور پاکیزہ اولاد کی دعا کرے بے شک بیٹے اللہ سے مانگے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اللہ جو عطا فرما دیں بس اس پہ راضی ہو جائے اس پہ خوش ہو جائے اور پھر شکر ادا کرے اس طریقے سے کہ جیسا کہ تعلیم دی گئی ہے کہ نام اس کا اچھا رکھے ہمارے ہاں ناموں کے بارے میں بھی احتیاط نہیں ہے بس نام رکھ لیا کہ کیا ہے مطلب یہ ٹی وی میں آ گیا تھا نا بس اچھا لگ گیا ہمارے گھر والوں کو اب اس لیے رکھ لیا نام اس کا بس بار ختم ہو گیا چاہے اس میں مانویت ہو یا مانویت نہ ہو بس نام ہی ہے نا تو پہچان ہو گئی جیسے کتے بلی کی پہچان ہو گئی نام رکھ دیا یہ میرے گھر کا کتا ہے یہ آپ کے گھر کا کتا ہے تو ایسے اس کی بھی پہچان ہو بھائی اللہ کے بندے کہ نام کے بڑے اثرات ہوتے کہ نام کے اثرات ہوتے ہیں ایک کابیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جان نبی صاحب اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جب حاضری دی تو صاحب اسلام نے پوچھا کہ تیرا نام تو انہوں نے جو نام اپنا بتایا تو اس کے معنی سخت زمین کے تھے تو ارے نے فرمایا کہ نام تبدیل کر لو نام اپنا سہل رکھ لو عربی میں سہل نارم زمین کو کہتے ہیں پیداوار والی زمین اس نے کہا اگر آپ کا حکم ہے تو کوئی شرعی کا بات ہے تو ٹھیک ہے سڑکوں پر اگر آپ کا مشورہ ہے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے یہ حکم نہیں ہے اسلام میں شریک کا بات کوئی نہیں شریک کا بات کوئی نہیں ہے بارہ تم تو بیر کرنا چاہو تو کر لو نہ کرنا چاہو نہ کرو تو ان کا اگر میرے باپ کا رکھا ہوا نام ہے والدین کا رکھا ہوا نام ہے تو یہ رہنے دوں میں کہا رہنے دوں ان کے پوتے فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جان نے نبی السعاد اسلام کی بات نہیں مانی اس کے نتائج یہ ہیں کہ تین نسلیں گزر گئیں گھر میں تنگی ہی تنگی ہے کشادگی پیدا ہی نہیں نام کے اثرات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا لیکن اصل بات وہی ہے کہ نبی کا مشورہ بھی مشورہ ہی ہے کہ مشورہ بھی حکمتوں سے خالی تو نہیں ہوگا حضرت کی بات جو ہے اور نبی علیہ صاحب والسلام کی بات اللہ کے بغیر تو نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے ہی ہوگی لیکن بہرحال اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ نام کے اثرات ہیں تو یہ فرمایا کہ نام اچھے رکھو اب اچھے نام کون سے ہوں گے سب سے پہلے اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کا نام اللہ کے نام کی نسبت سے ہونا چاہیے آب عبید اللہ کے اللہ کے ناموں سے پہلے آپ یا عبید لگائیں عبداللہ عبید اللہ عبد الرحمان عبید الرحمان اسی طرح تمام ناموں کے ساتھ اس کو یہ نام بن جائے گا دوسرے درجے پہ نام جتنے انبیاء کرام علیہ مسرات والسلام ہیں قرآن مجید میں جن کے نام آئے ان کے نام <clears throat> ابراہیم ہے اسماعیل ہے نبی علیہ والسلام کے نام کے ساتھ جوڑ کر نام بنا دیا جائے محمد ابراہیم محمد اسماعیل محمد اسحاق یا اس کے بغیر ہی اکیلا نام بھی رکھا جا سکتے لیکن یہاں ایک تھوڑی سی احتیاط یہ فرمائیں جب محمد ابراہیم نام رکھیں تو محمد پہ سواد نہ لکھیں تو یہاں نبی اسلام کے نام کی نسبت سے نام تو لیا ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے جو آپ کا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے تو اس لیے سواد اس پہ لگانا جائز نہیں ہے اسی طرح اگر بیٹی ہے تو وہاں اب جو بیت کی بجائے آماتن علیف می تے تو آمت اللہ آمت الرحمان آمت الرحیم تو یہ نام رکھیں گے اور دوسرے نمبر پہ نام میں اس کر رہا تھا کہ انبیاء کرام اہم استاد و کے کیونکہ عورتوں میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ اسلام کے نام عورتوں کے لیے تو نہیں رکھے جا سکتے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو نام ہیں وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام یہاں معانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہوں یا صحابہ کرام علیہ کے نام ہوں یہاں معانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ نسبت کافی ہے کہ نام کس کا ہے صحابی رضی اللہ عنہ کا ہے اور عورتوں کے نام صحابیات رضی اللہ عنہ نبی اسعد اسلام کے ازواج متحرات رضی اللہ عنہ سمیت صحابیات رضی اللہ عنہ کے جو نام ہیں ان میں کسی نام کو اختیار کر لیا جائے اس نام میں اپنی براکات ہیں اس کے بعد جو چوتھے درجے پہ نام ہیں جو وہ عربی الفاظ کہ جن کے معنی صحیح ہوں معانی صحیح ہے کہ ان میں تکبر کا اظہار نہ ہوتا ہو اور برے معنی اس کے نہ ہوں تو یہ دو باتوں کا خیال رکھتے نام رکھیں گے لیکن ہمارے ہاں نام رکھنے کے مختلف طریقے ہیں اگر بات یہ ہے کہ ستارہ ملایا ہے تو سین نکلا ہے تو سین سے شروع ہونے والا نام ہو کہ بھائی سید نے آپ کو اس کا مکلف نہیں فرمایا بس نام کے بارے میں یہ چار درجے ہیں اللہ تعالی کی نسبت سے امجائے کرام علیہ مسلاط والسلام کی پیروی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی میں اور چوتھی بات معنویت کہ اچھے معنی ہوں جن میں تکبر کا اظہار نہ ہو تو یہ نام چار درجوں کے ہیں جن کو اختیار کیا جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں جی حضرت نام ایک تو ستاروں سے ملنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ نام ہم نے کسی سے سنا ہو نیا نام ہو تو بالکل نیا نام ابھی شیطان کے ذہن سے نکلا ہے کہ ہم نے ڈرامے میں اس نام کو سنا ہے بس بس جو نام ویسے رکھیں گے تو پھر کرتوت بھی تو ویسے ہی ہوں گے اس لیے نام کے اثرات پڑتے ہیں نبی علیہ صاحب السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو قیامت کے دن انہی ناموں سے تمہیں پکارا جائے گا نام اچھے ہوں گے اگر نام برے ہوں گے تو وہاں شرمندگی ہوگی اور جو یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا یہ بات اس ہے باپ کے نام سے پکارا جائے گا سب علیہ السلام کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا تو بہرحال یہ بات میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کا بار کو تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ اولاد کا نام صحیح ہو دوسرا یہ کہ فرما دیا کہ اس کے بال سر کے اتار کے اس کے والدین کے برابر صدقہ کیا جائے اس کے لیے عقیقہ کیا جائے اپنی استطاعت کے مطابق لڑکی کے لیے ایک جانور قربانی کی صفات والا قربان کیا جائے اور لڑکے کے لیے استطاعت ہو تو دو جانور استطاعت نہ ہو تو ایک جانور اور اگر استطاعت نہ ہو ایک جانور کی بھی تو ضروری نہیں کہ قرض لے کر پوری برادری کو کھلانے ہیں کہ وہ برادری جو کبھی راضی ہونے میں آئے گی نہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جو معمولی سی توجہ پر بھی معمولی سے عمل پر بھی راضی ہو جاتے ہیں لیکن برادری وہ ہے کہ آپ اس کو سونے کے نوالے کھلا دیں جب بھی اٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی نام رکھ کے ہی اٹھیں گے تو اس کو کیوں نہ راضی کیا جائے جو راضی بھی ہوتا ہے جس کے راضی کرنے میں فائدہ بھی ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کیوں کی جائے کہ جو راضی بھی نہیں ہوگا معمولی بات پہ بگڑ بھی جائے گا اور پھر اس کے راضی کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تو اس لیے ہر وقت کوشش ہو کہ اللہ کو راضی کیا جائے یہی مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے تو اس لیے اولاد کی پیدائش میں اولاد کی تربیت میں پرورش میں شرعی اصولوں کے مطابق عمل کیا جائے تو ہمارا کہ اولاد کی صحیح تربیت کرو ان کو صحیح تعلیم دلاؤ کہ جب پیدا ہو اس کے کان میں اذان کہی جائے بائیں کان میں اقامت کہی جائے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا نام سنے کہ اذان کا آغاز لفظ اللہ سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے لفظ اللہ سنیں کہ اس کے دل میں یہی نام نقش ہو جائے اور اس کے پھر اثرات پڑتے ہیں کہ اگر بے دینی کے ماحول میں بھی چلا جائے تو یہ پہلی اذان کام آتی ہے انسان کبھی نہ کبھی ہدایت کی بات کر لیتا ہے ہدایت طرف آ جائے گا تو لہٰذا اپنی طرف سے کوشش کی جائے تو وہ باتیں جو شریعت نے بتلائی ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے اور دیگر تہذیبوں اور دیگر مذہبوں کے رسوم و رواج جو ہیں ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے جد نمبر چار پارہ نمبر سترہ رکو نمبر سترہ صورت الحج آیت نمبر تہتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے انسانوں غریب بیان کی گئی ماسلون ایک مثال پس یو پس تم دھیان سے سنو لہو اس کو ان لذینہ یقین وہ جن کو ترو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا کہ جن کو تم حاجت روار مشکل کشا مانتے ہو فرمایا کہ وہ تمہارے حاجت روار مشکل کشا کیسے ہوں گے لئی یا کہ وہ ہر گفت پیدا نہیں کریں گے زبابن ایک مکھی و اور لو اگرچہ اجتماع وہ جمع ہو جائیں لہو اس کے لیے تو ملا کے پڑھیں گے اجتماع لو اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے کہ جتنی حاجت روا مشکل کشا گزر گئے لوگوں کے بنے ہوئے جتنے حاجت روا مشکل کشا لوگوں کے اس وقت موجود ہیں جتنے حاجت روا مشکل کشا جن کو دنیا مانتی ہے موجود ہیں یہ جتنے آنے والے ہیں میں کہ سب کے سب مل جائیں سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور میں ایک پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے وہ یا سلوب ہوں اور اگر چھین لے ان سے کون از بابو مکھی شیئن کوئی چیز کہ ان کے آگے سے کوئی چیز اٹھا کر اڑ جائے لا یستن قیزو وہ نہ چھڑا سکیں ہو اسے مین ہو اس سے تو اس مکھی سے وہ چیز جو اپنی واپس نہیں لے سکتی جہاں بے بسی کی کیفیت یہ ہو وہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں فرمایا کہ واؤف فالی کمزور ہوا چاہنے والا یعنی جو مانگنے والا ہے جو تم مانگ رہے ہو تم بھی آج بے بس ہو بل مطلوب اور طلب کیا ہوا مانگا ہوا کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی آج اور بے بس ہے تو آج وہ بے بس حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں حاجت روا مشکل کشا وہی ہوگا جو پیدا کرنے والے ہیں کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا اس کو تم نے حاجت روا مشکل کشا مانا کس کو چھوڑ کر جس نے خود تمہیں پیدا کیا زمین اور آسمان کو اور تمہاری ساری ضروریات کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کے تم اس کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو جو خود مخلوق ہے تو ہو کہ کس قدر حیرت کی بات ہے تو اس لیے کسی کو حاجت روا مشکل کشا ماننا اللہ کے سوا یہ انسان کی فطرت کے شریعت کے خلاف تو ہے ہی ہے انجائے کیا علیہ مساط والسلام کی تعلیمات کے خلاف تو ہے ہی ہے یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے جز نمبر پانچ پارہ نمبر بیس رکو نمبر ایک صورت النمل آیت نمبر پینسٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے نبی علیہ السلام والسلام آپ فرما دیں اس بات کا اعلان فرما دیں لا یعلم نہیں علم رکھتا من جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے کس چیز کا علم نہیں رکھتا کیا چیز نہیں جانتا الغیبا غیب ایک ہے لفظ غائب غائن علی حمزہ بے غائب غائب کہتے ہیں کہ جس کا وجود سامنے نہ ہو وہ غائب ہے ایک ہے لفظ غائب غائن یہ بے یہ لفظ غائب غائب کہتے ہیں وہ حقیقت جس کو حواس اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں غائب وہ حقیقت جس کو حواس اور عقل سے معلوم نہ کر سکیں اس کو غائب کہتے ہیں جس کا آسان یہ بھی کہا جا سکتا ہے اندیکھی حقیقتیں <coughs> محسوس ہوا سے خمسہ سے نہ کی جا سکنے والی حقیقتیں ان کو غائب کہتے ہیں اس کو حواس اور عقل سے معلوم نہیں کیا جا سکتا وہ غائب ہے فرمایا کہ کا علم کوئی بھی نہیں رکھتا آسمانوں میں اور زمین میں یہاں من فرما دیا من کا استعمال عقل والی مخلوق کے لیے ہوتا ہے عقل والی مخلوق انسان جن فرشتے نہ کوئی فرشتہ غیب کا علم رکھتا ہے نہ کوئی جن غیب کا علم رکھتا ہے نہ کوئی انسان غیب کا علم رکھتا ہے دیکھیے کہ ان مخلوقات میں جو بھی ہوگا یا زمین پر ہوگا یا آسمان پر ہوگا تو حدا کہ آسمان اور زمین پر کوئی بھی نہیں جو غیب کا علم رکھتا ہو عالم غیب ہو صرف ایک ذات ہے اللہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب علم نہیں رکھتا عالم الغیب نہیں اب یہ کہ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں عالم الغیب وہ ہے جس میں پہلی بات یہ کہ اس کا علم ذاتی ہو کسی ذریعے سے حاصل نہ ہوا ہو یا اس کا علم ذاتی ہو دوسری بات یہ کہ اس کا علم لامحدود ہو نمبر تین اس کے پاس ایسا علم ہو جو اس کے سوا اور کسی کو حاصل نہ ہو اب آئیے یہ تین باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کو حاصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے مخلوقات میں سب سے بڑے عالم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی علیہ سات وسلام کو اللہ تعالی نے جو علم عطا فرمایا وہ کسی فرشتے کو حاصل نہیں انسان اور جنات تو انسان اور جنات ہیں کسی فرشتے کو بھی حاصل نہیں کسی مقرر فرشتے کو بھی حاصل نہیں شیطان کو کہاں حاصل ہوگا مقرر فرشتے کو بھی حاصل نہیں لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں ان تین باتوں پہ غور فرمائیں کہ علم ذاتی ہو نبی علیہ السلام کا علم وسیع ہے لیکن کیا ذاتی ہے ذاتی نہیں اللہ کا عطا کرتا ہے یہ بات آگے آ بھی رہی ہے کہ اللہ تبارک کو تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا یہ آگے سبق میں آئے گی تو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا آپ کا علم ذاتی نہیں ہے یعنی علم غیب سے مراد یہ ہے کہ آپ کا عالم الغیب تو نہیں بنایا لیکن آپ کو جنت و جہنم کی خبر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو عالم الغیب اصطلاح میں اس کو کہیں گے کہ جس کا علم ذاتی ہو نبی سات و اسلام کا علم ذاتی نہیں عالم الغیب اصطلاح میں اس کو کہیں گے جس کا علم لا محدود ہو نبی علیہ و اسلام کا علم بہت وسیع ہے لیکن لا محدود نہیں کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوگا نبی علیہ السلاط اسلام کے علم میں کیا کیا چیزیں باہر ہیں ایک بات تو یہی اللہ تعالیٰ خود دلیل کے طور پر بیان فرما رہے ہیں اور دوسری بات سورہ یاسین میں کہ وما علمگا کہ ہم نے آپ کو شاعری کا علم عطا نہیں فرمایا اس کے معنی ہے کہ شاعری حضرت کے علم سے باہر ہے تو جس کے علم سے کوئی چیز باہر ہو گئی وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا دو باتیں تیسری بات کہ اس کے پاس ایسا علم ہو جو اس کے سوا کسی کے پاس نہ ہو اللہ کے پاس ایسا علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں کیا نبی علیہ السلاط والسلام کے پاس ایسا علم بھی ہے جو اللہ کو حاصل نہ ہو اللہ کے پاس نہ ہو کہ اللہ کے پاس نہ ہو نبی صاحب کا ایسا کوئی علم نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو کیا اللہ کے پاس ایسا علم ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ ہو جی یقیناً یہ بات ہمارے کرسی میں بھی پڑھ چکے ہیں تو پھر عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کو کہا جائے گا اللہ تعالی کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے خود دلیل بھی بیان فرما دی کہ کیا اس کا علم لامحدود ہو عالم الغیب ہوتا ہے یہ بات یہاں آیت سے معلوم ہو رہی ہے خدا وما یشعرون اور وہ نہیں جانتے کب یوا سونا وہ کھڑے کیے جائیں گے فرمایا کہ مخلوق کا علم محدود نہیں اس لیے کہ مخلوق میں کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی تو قیامت کا علم تو ان کے علم سے باہر ہے فرمایا تو واضح بات ہو گئی یہ بدی ہی بات ہے جب قیامت کا علم ان کے علم سے باہر ہے قیامت کب آئے گی تو ان کا علم محیط تو نہ ہوا کہ اس سے یہ بات تو باہر ہو گئی جب باہر ہو گئی تو جس کے علم سے کوئی بات باہر ہو جائے وہ عالم غیب نہیں ہو سکتا یہ بات اس جگہ بیان فرمت جز نمبر چھ اگر اللہ تعالی کی صفات میں اس کی ذات میں کسی کو شریک کریں گے تو یہ شرک ہے اور شرک کا انجام کیا ہوگا کہ ذات میں کسی کو ملا دیا صفات میں کسی کو ملا دیا افعال میں کسی کو ملا دیا احکام میں کسی کو ملا دیا معبودیت میں کسی کو ملا دیا تو یہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے ان اللہ یقین اللہ تعالی لا یکفر نہیں بخشے گا یشرا کا کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ وہ یکفر اور وہ بخش دے گا ماں جو کم ہے ظالی کا اس سے یشا جس کے لیے وہ چاہے گا وہ یو اور جو شرک کرے باللہ ہی اللہ کے ساتھ پکا و اللہ یقیناً وہ بھٹک گیا ولالم بعیدن دور والی گمراہی اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ فرمایا کہ شرک کرنے والا دور والی گمراہی میں بھٹک گیا کہ دور والی گمراہی کس سے کہ سرات مستقیم ہے یہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے تو اس راستے سے بھٹک گیا جب بھٹکا بھی ہے تو قریب دائیں بائیں نہیں پڑا ہوا کہ اس کو راستے پہ ڈالا جائے کہ دور والی گمراہی میں کہ سیات مستقیم سے بہت دور چلا گیا جب بہت دور چلا گیا تو اشارہ ہو گیا کہ وہ جنت کی طرف آ نہیں سکتے تو شرک والا جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ اس کی بخشش نہیں ہے نبی علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی کہ میں اس کی شفاعت کروں گا اپنی امتیوں میں کہ جو شرک سے آلودہ نہیں ہوں گے اور اللہ تعالی نے بھی وعدہ فرمایا کہ میں انجام کار آپ کے ہر اس امتی کی بخشش کر دوں گا کہ جس نے معمولی شرک بھی نہیں کیا ہوگا اب یہ کہ شرک کس کو کہتے ہیں یہ بات اس سے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں کہ بنیادی بات وہ کہ وہ باتیں جو خالق کے ساتھ خاص ہیں ان کو مخلوق میں ماننا اور جو باتیں مخلوق کے ساتھ خاص ہیں ان کو خالق میں ماننا یہ شرک کو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے دوسری بات جو قابل غور کے بعد لوگوں نے یہاں یہ بات کہہ دی کہ جناب مشرق کی بخشش نہیں ہوگی اور اگر کافر ایسا ہو جو شرک نہ کرتا ہو اس کی بخشش تو ہو جائے گی یہ ایک سوال پیدا کیا کہ بھائی سر ایک آیت سے سارے فیصلے نہیں ہوتے قرآن مجید کی دوسری آیات میں یہ بات واضح ہے خدا کے کافی کا جنت میں جانا ایسے ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے سے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا ناممکن اور دیگر آیات میں اللہ تعالی نے فرما دی یہ بات کہ کافی جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لیکن اگر کسی کا اصرار ہو کہ نہیں حضرت میں نے اسی آیت سے نتیجہ نکالنا ہے اول تو یہ حماقت ہے لیکن اگر اسی سے نکالنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں بھی اشارہ فرما اس لیے تو فرمایا کہ اللہ تعالی نہیں بخشے گا کہ یشرا کبھی ہی کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ وہ رقف اور بخش دے گا ماں دون گال کا جو کم ہوگا دونا کے اصل معنی کم کے ہیں جو کم ہوگا اس سے یعنی شرک سے کم درجے کا گناہ ہے تو اس کی بخشش تو ہو سکتی ہے لیکن شرک کی بخشش نہیں ہوگی تو شرک کے اوپر کے درجے کے گناہ کی بخشش تو ہو جائے گی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ شرک سے کم درجے کے گناہ کی بخشش تو ہو سکتی ہے تو شرک سے اوپر کے درجے کی گناہ کی بخشش نہیں ہو سکتی کفر شرک سے اوپر کے درجے کا گناہ ہے اس لیے جو کفر انکار کرنے کو کہتے ہیں شرک ماننا اور ماننے کے بعد پھر اور کبھی ساتھ ماننا تو یاد ہے شرک کم درجے کا گنا ہے کفر اوپر کے درجے کا گنا ہے جب شرک کی بخشش نہیں تو کفر کی بخشش کہاں ہوگی تیسری بات جو قابل ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شرک نہیں کرتا اس کی بخشش لازمن ہوگی فبا کہ جس کو چاہیں گے اللہ بخش دیں گے کوئی بات اللہ کو پسند آ گئی اس کی وجہ سے اللہ نے بخشش فرما دی اور بخشش کی بھی کئی صورتیں ہیں یہ صورت بھی نہیں ہے کہ صرف <clears throat> کہ جہنم میں نہ جائے <clears throat> کہ ایک صورت بخشش کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیے بغیر باپ فرما دیں ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش پہ بخشش فرما دیں ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ تبار کو تعالیٰ سزا دینے کے بعد بخشش فرما دیں تو کئی صورتیں بخشش کی ہوں گی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے بہرحال جو احتیاط ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا کہ دیکھیے کہ ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے اس امید پر کہ جی میری بخشش ہو جائے گی فرمایا کہ تین کی بخشش نہیں ہوگی شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی مایوس کی بخشش نہیں ہوگی اور دلیر کی بخشش نہیں ہوگی شیر کرنے والے سے بات واضح ہو گئی مایوس کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کہ ہائے میرے اتنے گناہ ہیں نوز بلّہ ذالک تو اس کو اللہ بھی باف نہیں کر سکتا اللہ کی بخشش کیسی ہے اس کی صرف ایک مثال آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان ہر انسان کے گناہ اتنے ہوں کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ زمین کے ذرات سے زیادہ اور جسم کے مساموں سے زیادہ وہ سب اللہ کی طرف رجوع کر لیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہیں اللہ تعالی کی رحمت کا صرف ایک جھونکا ان تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی لہذا جو مایوس ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا منکر ہے اللہ کی غفاریت و غفوریت کا منکر ہے صفات کا منکر ہے اور یہ کف ہے اس لیے اس کی بخش نہیں ہوگی اور جو دلیر ہے کہ اللہ کی رحمت کے سے گناہ کرتے ہیں جی اللہ بخشنے والا ہے کوئی حاضری نہیں گناہ کر لیں وہ بخش دے گا یہ اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی جباریت اور کہلیت کا انکار ہے یہ بھی کفر ہے اس لیے اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے نیکی کرتا رہے گناہوں سے بچتا رہے اللہ سے ڈرتا رہے اور اگر ان بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہو گیا تو اللہ کے احمد سے میر ہے اللہ معاف فرمائیں گے اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرمانے واحدہ ہمارے پروفیسر صاحب تشریف لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شوائے کامل عطا فرمائے آپ کی جیسے علم میں تھا کہ حادثہ ہوا تھا اس کی وجہ سے طبیعت کافی ناساز رہی ہے کیونکہ عادت بنا لے سفر کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اگر تسلسل برقرار نہ رہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے عمل کا تسلسل لکھتے ہوئے چلے جاؤ تو الحمدللہ ان کے میں یقیناً وہ عمل تو لکھے ہی جاتے ہوں گے لیکن اس طلب اور خواہش کی وجہ سے مزید بھی اللہ نے ان کو یقیناً انعامات سے سرفراز کیا ہوگا بھائی اس کی بھی دعا فرمائے کہ اللہ ان کو جلد عطا فرمائے اور اللہ تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے اور ان کو ہمارے لیے اور سب کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك <coughs> العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقلب اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم لا شافع إلا أنت فاشفنا من كل داء اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين به اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك واحفظهم واحفظ دينهم وإيمانهم وأموالهم وأعمالهم وإيالهم اللهم لا تسلط عليهم آداءهم إنك أنت على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل